حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی ایک عورت کے پیٹ کے بچے کے بارے میں جو چوٹ کی وجہ سے ساقط ہو کر مر گیا تھا فیصلہ فرمایا کہ اس کی دیت غرہ ہوگی یعنی غلام یا لونڈی پھر جس عورت کے لیے جس کے بچے کی دیت کی بابت غرہ کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ مر گئی تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراثت اس کے بیٹوں اور خامد کو ملے گی اور اس قاتلہ کے ذمے واجب الادا دیت اس قاتلہ کے اسبا کے ذمے ہوگی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اکیس